حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عورت کو عورت کے بدلے قتل اللہ صلی اللہ علیہ اور دو کمروں کے درمیان رہتا تھا ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی مار کر قتل کر دیا نیز اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بچے کی دیت میں غلام یا لونڈی دینے کا حکم دیا اور اس عورت کے بدلے قاتل عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو تینتالیس